سے لے کر سورج ون ناس تک قرآن پاک کو پڑھتے چلے جائیں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور اس کے معنی اور تشریحات کے اندر اگر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ چھوٹی سی سورت سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی مضامین کو بیان فرمانا ہے اور جتنے مضامین بیان کیے گئے ان تمام مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے توحید کا ذکر فرمایا سورہ فاتحہ میں توحید موجود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا سورہ فاتحہ میں وہ بھی موجود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جس مضمون کو تاکید کے ساتھ بیان فرمایا وہ مضمون آخرت کا مضمون ہے کہ ایمان والوں تمہیں ایک دن دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے اور اللہ رب العزت نے قیامت کو قائم کرنا ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العزت نے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دینا ہے اس مضمون کو بار بار بیان کیا گیا سورہ فاتحہ میں یہ مضمون بھی موجود ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے گزشتہ اقوام کے حالات کو بیان کیا کہ ایمان والوں تم سے پہلے کچھ لوگ گزرے تم سے پہلے قومیں گزری ان میں کچھ لوگ کامیاب ہو گئے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ناکام ہو گئے جو برباد ہو گئے جو دنیا میں تباہ و ہلاک ہو گئے ایسے لوگوں کے قصے بیان کیے گئے سورہ فاتحہ میں ان کی طرف بھی اشارہ موجود اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا پھر قرآن پاک میں مضامین تفصیل کے ساتھ چلتے رہے اور پھر قرآن پاک کا آخری پارا امالبائی عویم اللہ مختلف یہ پارا بھی عجیب پارا ہے اس میں اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بڑے بڑے مضامین کو بیان فرمایا تاکہ ایمان والوں کے دلوں میں قرآن پاک کے مضامین راسک ہو جائیں ایمان والوں کے دلوں میں قرآن پاک بیٹھ جائے قرآن پاک سمجھ آ جائے اس لیے چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے مضامین کو بیان فرما دیا پھر قرآن پاک کی آخری دس صورتیں ایسی دس صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے بہت اختصار کے ساتھ قرآن پاک کے تمام مضامین کو پھر لا کر جمع کر دیا تاکہ اختتام کتاب پر قرآن پاک کے ختم ہونے پر مسلمانوں کو پھر قرآن پاک کا خلاصہ یاد دلا دیا جائے پرانے پاک کے مضامین ایمان والوں کو سمجھ میں آ جائیں انہی صورتوں میں سے ایک صورت سورہ فیل ہے الم ترقی ببال ربو کا بھی اصحاب فیل اس میں ایک قصہ بیان کیا گیا لیکن وہ قصہ محاذ قصہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے اللہ رب العزت کا ایک دستور ہے اللہ رب العزت کی ایک عادت مبارکہ ہے سورہ فیل سے پہلے سورہ حمزہ ہے دل لنکل ایمان والوں کو کہا گیا اللہ جمع مالا یا سب مالا دنیا میں دو چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں دنیا میں دو نظریات پر چل کر انسان رب کو بھولتا ہے ایک نظریہ انسان کا زر پرستی کا نظریہ ہے کہ انسان دنیا میں دولت جمع کرنے کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے اس دولت کو جمع کرنے کے لیے انسان قتل و غارت گری کرتا ہے اس دولت کو جمع کرنے کے لیے انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اس دولت کو جمع کرنے کے لیے انسان انسان پر ظلم کرتا ہے اس دولت کو جمع کرنے کے لیے انسان اپنے رب کو بھلا کر حرام کاریوں میں مبتلا ہوتا ہے اس دولت کو جمع کرنے کے لیے انسان جھوٹ میں مبتلا ہوتا ہے فریب کاریوں میں مبتلا ہوتا ہے انسان دغا بازیوں میں مبتلا ہوتا ہے انسان قتل و غارت گڑی میں مبتلا ہوتا ہے یہ سرپرستی ہے دولت کا جمع کرنا قرآن پاک نے اس نظریے کو باطل فرمایا یہ کسی مولوی کا فلسفہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے دین فطرت میں یہ چیز رکھی اللہ جماعتہ سورہ میں زر پرستی کو رد کیا گیا ایمان والوں دولت کے پیچھے مت پڑو دولت کو جمع کرنے کے پیچھے مت پڑو دن رات ایسے مت بن جاؤ کہ صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک گنتی میں لگے رہو دولت گنتے چلے جاؤ یاد رکھو یا سب ان اخلدا کہ یہ تمہارا مال اگر تم گمان کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا تمہارے ساتھ وفا کرے گا نہیں ہو سکتا یہ مال بہت بے وفا ہے یہ مال پڑا رہے گا اور تم قبروں میں دفن ہو جاؤ گے اور جہنم میں جلا دیے جاؤ گے کل بدن وما ادرا کمل حسامہ یاد رکھو پھینک دیے جاؤ گے چور چور کر دینے والی جہنم میں وما ادرا کمل ہوتما ربا وہ چور چور کر دینے والی کیا چیز ہے فرمایا نار اللہ قدا وہ ایک اللہ کی آگ ہے جس کو اللہ رب العزت نے جلایا ہے انسانوں کے دلوں تک جلا ڈالے گی زر پرستی قرآن نے اس کو رد کیا اگلی سورت آئی سورہ سی انسان میں اقتدار کی حوث ہوتی ہے انسان دولت جمع کرتا ہے مال جمع کرتا ہے تاکہ اس کو دنیا میں اقتدار مل جائے انسانوں پر حکومت کرنے کا اختیار مل جائے وسیع تر اختیار مل جائیں ایک طرف مال و دولت جمع کرنے میں انسان اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے دوسری طرف جس کو اقتدار کی حوث پڑ جائے وہ ایسا بدترین جانور بن جاتا ہے کہ جس کے سر سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا ہاں یہ اقتدار پسندی ہے جو انسان کو انسان کو ذبا کرنے پر آمادہ کرتی ہے یہ اقتدار پسندی ہے جو ایک انسان کو اتنا حیوان بنا دیتی ہے اتنا بھیانک بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے غریبوں پر ظلم کرتا ہے غریبوں کے حقوق کا استحصال کرتا ہے یہ وہ اقتدار پسندی ہے جو انسان کو اتنا بھیانک جانور بنا دیتی ہے کہ یہ انسان اپنے بہن بھائیوں کو اٹھا کر بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ اقتدار پسندی ہے جو انسان کو اس اس قدر قدر حیوان بنا دیتی ہے کہ انسان رب کا انکار کرتا ہے رب کی مساجد کا انکار کرتا ہے رب کے قرآن کا انکار کرتا ہے ہاں یہ اقتدار پسندی ہے جو انسان کو اتنا ظالم بنا دیتی ہے کہ انسانوں کے سامنے لگی ہوئی لاشوں کی قطاریں بھی انسان کے دل پر اثر نہیں کرتی یہ اقتدار پسندی ہے جو انسان کو اتنا بے حص کر دیتی ہے کہ جس کے کے سامنے بلکتے ہوئے لوگ بھی اس دل پر اثر نہیں کرتے یہ اقتدار پسندی ہے جو انسان کو اتنا ظالم بنا دیتی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو اور اپنے والدین سب کو جبا کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے دنیا کی تاریخ بڑی پڑی ہے کہ دنیا کے اقتدار پر دنیا کے اختیارات پر قبضہ کرنے کے لیے لوگوں نے کیا کچھ کیا کسی نے اپنے بھائی کا گلا کاٹا کسی نے اپنے والد کا گلا کاٹا کسی نے اپنی پوری پوری قوم کو تباہ و برباد کر ڈالا کسی نے اپنی سرحدوں کو بیچ ڈالا کسی نے اپنی بچیوں کو اٹھا کر بیچ ڈالا یہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی سرزمین سے ڈاکٹر آفیہ صدیقی جیسی بچیوں کو اٹھا کر بیچ ڈالا خدا کی قسم اقتدار کی حوث کے سوا کوئی چیز نہیں تھی صرف اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے تھے اس لیے بچیوں کو اٹھا کر بیچ ڈالا ملک کی سرحدوں کو بیچ ڈالا ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرانے والے کون تھے اپنے اقتدار کو طول دینے والے لوگ تھے قرآن پاک نے اس آخری صورتوں میں اس فلسفے کو ذکر فرمایا کہ ایمان والوں یہ اقتدار کچھ نہیں ہے یہ اقتدار ختم ہو جانے والی چیز ہے دنیا میں تم اقتدار کی حوث میں آ کر رب کو مت بھولانا اگر تم نے رب کو بھلا ڈالا یاد رکھو تم سے بڑے بڑے اقتدار والے صاحب اختیار لوگ رب نے ان کو پانیوں میں غرق کر ڈالا ہاں پرانے پاک کو اٹھا کر دیکھو قرآن پاک تمہیں کس سے بیان کرے گا قرآن پاک واقعات بیان فرمائے گا ومن لائے گا موتفقات بالخاتیہ جاؤ جا کر دیکھو روئے زمین پر ایک تھا جس کی سلطنت بہت بسی تھی جس کے اقتدار اور جس کے اختیارات کی کوئی حد بندی نہیں تھی خدا نے اس کو پانی میں غرق کر ڈالا جاؤ جا کر قارون کو دیکھو جس کے خزانوں کی چابیاں گھوڑے اور اونٹوں پر لاد دی جاتی تھی رب نے اس کو زمین میں دھسا ڈالا جاؤ جا کر نمرود کو دیکھو جس کے اقتدار کا بولا کرتا تھا رب نے ایک مچھر کے ذریعے سے ہلاک کر دیا رب نے اس طرح کی داستانیں بیان فرمائی کہ کبھی اقتدار کے نشے میں آ کر رب کو مت بھلانا ورنہ تم جب اقتدار کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہو گے تب تمہیں رب اونٹے منہ اٹھا کر زمین پر پٹک دے گا اور ہلاک کر دے گا الم طرح کئی فضال اربو کا بھی اچھا بالفیل یہی قصہ بیان کیا گیا کہ اقتدار کے نشے میں آ کر انسان کیا کرتا ہے تھوڑی سی دولت جمع ہوتی ہے انسان کے دل میں حوث آتی ہے کہ اب میں صاحب اقتدار بن جاؤں صاحب اختیار بن جاؤں دنیا کی زمینوں پر قبضے کرنا شروع کرتا ہے جب تھوڑا سا اختیار مل جاتا ہے جب تھوڑا کا اقتدار مل جاتا ہے رب کو بھلا کر خود رب ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے رب کی قدرت کو بھول جاتا ہے تب رب تباہ و برباد کر دیتا ہے قرآن پاک میں یہی قصہ بیان فرمایا گیا اصحاب فیل کا قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک سے آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پچاس یا پچپن دن قبل کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا لشکر ابراہ کا لشکر ہاتھیوں پر سوار ہو کر مکت المکرمہ کی طرف روانہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اللہ رب العزت نے زمین کے حالات بدلنا شروع کر دیے زمین کا نظام بدلنا شروع کر دیا بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہونے لگے ان واقعات میں سے ایک واقعہ سارے دین کا واقعہ تھا اس لیے کہ اب اللہ رب العزت دنیا میں اسلام کو فتح دینا چاہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو ہموار فراہم فرمانا چاہتے تھے آل توحید کے لیے اللہ کو ماننے والوں کے لیے زمین ہموار ہو رہی تھی اصاب سیل کا قصہ روئے زمین پر رونما ہو رہا تھا اس قصے کے تانے بانے اس قصے کے ساتھ اور اس تاریخ کے ساتھ جا کر ملتے ہیں جس کو قرآن پاک نے وسطما ذات الگروش ولیوم المعروف و شاہد المشہور قطل اصحاب الخدود انار ذات البقوط اصحاب الخدود کے نام سے قرآن پاک نے سورہ بروج میں ایک قصہ بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن میں ان کا سردار زو نواس نامی شخص تھا جو ہمیری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور اس زمانے کے لوگ اس کے زمانے کے لوگ عیسائی تھے وہ عیسائیت پر تھے اور عیسائیت کے اصل مذہب پر تھے اللہ رب العزت کو ایک ماننے والے تھے اس زو نواس نے بہت بڑے بڑے آگ کے علاوہ جلائے خندق کھود کر اس میں آگ جلائی آپ کے بڑے بڑے کنویں اور آپ کے بڑے بڑے گڑے بنائے گئے اور پھر ان زمانے کے جو صاحب توحید لوگ تھے اللہ رب العزت کو ایک ماننے والے لوگ تھے عیسائیت پر تھے ان کو پکڑ پکڑ کر اس آگ میں پھینکا گیا اس آگ میں ان کو جلایا گیا قرآن پاک نے کہا ماں نکا مومن ہوں اللہ علی امن ان لوگوں کا جن کو پکڑ پکڑ کر آگ میں جلا دیا گیا آج کے کنو میں اور آج کی خندقوں میں پھینک دیا گیا ان کا کوئی قصور نہیں تھا مگر یہ کہ وہ اللہ رب العزت کو ایک مانتے تھے اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے تھے اس ظلم کی پاداش میں اس ظلم کی پاداش میں ان کو آگ میں جلا دیا گیا ایمان والے وہ تو صاحب حدود تھے اصحاب الحدود تھے جن کا قصہ قرآن پاک نے بیان کیا کہ وہ بہت ظالم تھے انہوں نے کھڑے ہو کر آگ کے اڑاؤ پر کھڑے ہو کر آگ کی خندقوں پر کھڑے ہو کر پکڑ پکڑ کر ایمان والوں کو جلانا شروع کر دیا آگ میں ڈالنا شروع کر دیا قرآن پاک نے اس قصے کو بیان فرمایا کہ یہ قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلی امتوں کا قصہ ہے قصہ تو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ امت کے لوگوں سمجھ جاؤ تم پر یہ واقعات نہ آ جائیں تم پر ایسے حالات نہ آ جائیں لیکن ایمان والو ذرا دنیا کے حالات کو دیکھو زمین کے حالات کو دیکھو پیارے آقا کی امت سے پہلے لوگوں میں یہ حالات آئے لیکن پیارے آقا تو امت کو سب کچھ بتا کر گئے کہ امت والو تم پر یہ حالات نہیں آنے چاہیے ایمان والو تم پر یہ حالات نہیں آنے چاہیے لیکن مسلمانوں دیکھو آج جا کر برما کی سرزمین پر دیکھو دنیا کے اخبارات میں دیکھو برما کے مناظر آج دنیا کو دکھائے جا رہے ہیں خدا کی قسم لا کر دکھائے جا رہے ہیں کہ برما کی سڑکوں پر بڑے بڑے آگ کے الاؤ جلا کر بڑے بڑے آگ کے تندور جلا کر مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر اس میں پھینکا جا رہا ہے اور کوئی مسلمان اگر آپ سے نکل آتا ہے تو تلواروں کے ساتھ کاٹ کاٹ کر اس کو واپس آپ میں پھینک دیا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ اصحاب تھے قرآن پاک نے ان کا قصہ بیان کیا کہ وہ ظالم تھے ان کے زمانے میں ایمان والوں کو آپ میں پھینک دیا گیا لیکن ایمان والوں آج اس صدی میں بھی مسلمانوں پر وہی مظالم دہرائے جا رہے ہیں وہی کچھ کیا جا رہا ہے خیر دو نواز کی بات چل رہی تھی اس نے لوگوں کو جلانا شروع کر دیا بیس ہزار ایمان والوں کو جلایا گیا کچھ لوگ بھاگ کر چلے گئے بھاگ کر ہرشا کے ہرشا کے حکمرانوں کے پاس پہنچے ان کو جا کر بتلایا کہ ہم پر یہ ظلم ہو گیا دو لباس نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ایمان والوں کو چن چن کر آگ میں جلانا شروع کر دیا ہے قتل کرنا شروع کر دیا ہے روم کے شہنشاہ کے پاس فریاد لے کر گئے اس نے حمزہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تم اس کے خلاف کچھ کاروائی کرو ز کے خلاف لشکر کو روانہ کرو حمزہ کے بادشاہ نے اپنا ایک لشکر روانہ کیا اس لشکر کے دو کمانڈر تھے دو سپاہ سالار تھے ایک کا نام ابراہ تھا دوسرے کا نام اریاد تھا یہ دونوں روانہ ہوئے لشکر لے کر روانہ ہوئے جا کر زون نواز کا مقابلہ کیا گیا یمن کی سرزمین پر جو لباس پر چڑھائی کی گئی اس کو جا کر ختم کر دیا گیا وہ علاقہ چھوڑ کر فرار ہوا راستے میں کشتی پر سوار تھا وہ کشتی پانی میں ڈوب گئی اور یہ مسلمانوں کو ایمان والوں کو قتل کرنے والا شخص پانی میں غرق ہو کر مر گیا اور یمن پر ہر جا کے ان دو کمانڈروں کی حکومت قائم ہو گئی ایک ابراہ دوسرا آریات جب ان کو یمن کی حکومت ملی یمن کی یمن کی سرزمین ملی اور یمن کے باغات اور یمن کے شہر ملے تو ان کے دلوں میں حوث پیدا ہوئی اور اب رہا حریات کے خلاف کھڑا ہو گیا تاکہ وہ یمن کا بلا شرکت غیر حکمران بن جائے اس نے دوسرے حریات کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کو قتل کر دیا اس کے لشکر کو شکست دی اور یمن پر بلا شرکت غیر حکمران بن گیا جب حبشہ کے حاکم کو پتا چلا کہ ابراہ نے اریات کو قتل کر دیا ہے اور یمن پر اس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا ہے تو حبشہ کے بادشاہ نے اپنے تخت پر بیٹھ کر یہ قسم کھائی اس نے کہا کہ میں ابراہ پر لشکر کشی کروں گا اور جا کر اس کا مقابلہ کروں گا اور قسم کھائی کہ میں اس کے خون کو یمن کی زمین کے ساتھ ملا کر یمن کی مٹی کے اندر اس کے خون کو ملا کر اپنے پاؤں کے نیچے رو دوں گا یہ قسم کھائی ابراہ کو جب پتا چلا کہ ہر شاہ کا بادشاہ قسم کھا چکا ہے اور وہ اس پر لچ کر کچی کرنے والا ہے اس نے اپنا تھوڑا سا ہاتھ کاٹ کر زمین پر اپنا خون پھینک کر مٹی میں خون کو ملا کر اس مٹی اور خون کو ایک چیز میں بند کر کے ہر کے بادشاہ کے پاس بھیجا اور یہ ساتھ پیغام بھیجا کہ تم نے قسم کھائی ہے کہ میرے خون کو یمن کی مٹی کے ساتھ ملا کر اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالو گے تو میں نے اپنا خون بھی بھیج دیا ہے یمن کی مٹی بھی بھیج دی ہے اپنے پاؤں کے نیچے رون کر اپنی قسم کو پورا کر دو اور مجھ پر حملہ کرنے کی غلطی مت کرنا میں تمہارے ماتحت رہ کر حکومت کرنے کے لیے تیار ہوں اس لیے میرے مقابلے کی کوشش مت کرنا ہرشا کے بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی اس بات پر آمادہ ہو گیا اور اس نے اس کو اجازت دے دی کہ تم ہفشہ کے گورنر بن کر یمن پر حکومت کرو ابراہ یمن پر حکومت کرنے لگا اور اس کی حکومت مزید پھیلنے لگی لیکن اقتدار کا نشہ یہ انسان کو کہیں ٹھیلنے نہیں دیتا یمن کے سرزمین کے قریب عرب کی سرزمین تھی دنیا میں تین بڑی حکومتیں تھیں ایک روم کی حکومت دوسری ایران کی حکومت تیسری ہفشہ کی حکومت یہ تین بڑی طاقتیں اس وقت کی تھی اور عرب کے لوگ نہ تو رومیوں کے ساتھ تھے نہ ایرانیوں کے ساتھ تھے نہ حبشہ کے لوگوں کے ساتھ تھے بلکہ عرب کے لوگ قبائل کی صورت میں آزاد تھے ان کے درمیان جرگوں کی صورت میں آزاد حکومت چلا کرتی تھی قریش کے سرداروں کا حکم چلا کرتا تھا ابراہ نے جب دیکھا کہ عرب کے لوگ آزاد ہیں اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ عرب کی سرزمین کو بھی اپنا غلام بنا ڈالے تاکہ حدشہ کی حکومت اور زیادہ وسیع ہو جائے یہ اقتدار کا نشہ انسان کو کہیں رکنے نہیں دیتا اس نے عرب پر حملہ کرنے کے لیے اور عرب کو اپنا غلام بنانے کے لیے تدابیر کرنا شروع کر دی اور اس نے دیکھا کہ یمن میں بسنے والے لوگ وہ بھی عرب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ والسلام کے دین کی اتباع کرتے ہیں اور اس دین کی اتباع میں وہ مکت المکرمہ جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں بیت اللہ کی زیارتیں کی جاتی ہیں دور دراز کے لوگ آ کر بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے ہیں اس کو یہ بات بہت بری لگی اور ابراہ نے یمن کی سرزمین پر صنع کے مقام پر ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا عیسائیوں کی عبادت گاہ بنائی اس کو بہت بڑے بڑے ستونوں پر تعمیر کیا گیا سونے اور جواہرات سے اس کو مرسہ کیا گیا خوبصورت دروازے اور پردے لگائے گئے خوبصورت کھڑکیاں لگائی گئی دنیا کی سب سے بڑی عبادت گاہ سنا کے مقام پر قائم کی گئی اور ابراہ نے اعلان کیا کہ لوگوں مکت المکرمہ نہ جایا کرو بلکہ اپنے رب کی عبادت اس سنا کے گرجا گھر میں ادا کیا کرو اس کے دل میں یہ بات تھی کہ لوگ مکت المکرمہ جانا چھوڑ دیں گے یہاں پر عبادت کرنا شروع کر دیں گے تو اس طرح عرب کے لوگ کمزور ہو جائیں گے مکہ کی سرزمین کے لوگ کمزور ہو جائیں گے تب میں ان پر جا کر حملہ کروں گا لیکن اللہ رب العزت کا گھر مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف مکہ المکرمہ میں اللہ رب العزت نے اس کو شان بخشی لوگ پھر بھی دور دور سے آ کر مکہ المکرمہ کی زیارت کے لیے آتے مکہ کے طواف کے لیے آتے اب رہا یہ بات دیکھ دیکھ کر اپنے دل میں غصہ کرتا اور بہت زیادہ کیش میں آتا اور مکت المکرمہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندیاں کرتا اور اسی منصوبہ بندی میں وہ مشغول تھا اور یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا ایک دو واقعات ایسے ہو گئے کہ جس نے ابراہ کو اور زیادہ برنگیختہ کر دیا ایک تو عرب کے لوگوں میں سے چند ایک لوگ وہاں سے گزر رہے تھے ان میں سے کسی نے سنا کے گرجا گھر کو دیکھا اس میں کچھ غلازت کی چیزیں پھینک دی جا کر پیشاب کا خانہ کر دیا ابراہ کو جب اس چیز کا علم ہوا تو وہ بہت زیادہ غصے اور تیش میں آیا پھر اسی طرح ایک اربوں کا قافلہ گزر رہا تھا وہ گزرتے ہوئے راستے میں خیمہ زن ہوئے اسی گرجا کے قریب انہوں نے خیمے لگائے رات کو ان خیموں میں جب انہوں نے آگ جلائی آگ کی ایک چنگاری اڑ کر اس گرجا میں گئی اور اس گرجا میں بہت بڑی آگ لگ گئی سارے پردے جل گئے دروازے جل گئے اور اس گرجا میں رکھی ہوئی ساری قیمتی ساز و سامان اور ساری چیزیں جل گئی ابراہ بہت غصے ہوا اور اس نے لشکر تیار کیا ساٹھ ہزار کا لشکر تیار کیا کہ مکت المکرمہ پر جا کر حملہ کروں گا اس لشکر میں گھوڑے بھی تھے اس لشکر میں اونٹ بھی تھے اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے یہ ابراہ خود ایک ہاتھی پر سوار تھا اس ہاتھی کا نام محمود تھا یہ ابراہ بڑی شان کے ساتھ یمن کی سرزمین سے نکلا راستے میں عرب کے جتنے بھی قبیلے تھے ان کو تیس نیس کرتا ہوا راستے میں جس قبیلے نے بھی مقابلہ کیا اس کو اس نے شکست دی ایک عرب کے ایک سردار تھے زو نصر نامی سردار تھے انہوں نے نکل کر مقابلہ کیا ان کو بھی اس نے شکست دی اور زو نصر کو اس نے غلام بنا لیا اپنا قیدی بنا کر اپنے قافلے میں ساتھ لے کر چل پڑا اسی طرح یہ عرب کی سرزمین کو فتح کرتا ہوا تائف کی سرزمین تک پہنچا جب تائف میں پہنچا تو تائف کے لوگوں کو اس نے جا کر دھمکی دی اس نے تائف کے لوگوں سے کہا کہ تائف میں تمہارے بہت بڑے بڑے بدگدے ہیں لاد کا بد گدا ہے عزا کا مزار ہے اسی طریقے سے مناس کا بد گدا ہے اگر تم میرا مقابلہ کرو گے تو میں تمہارے ان بتوں کے بدگدوں کو گرا ڈالوں گا ان کے مزاروں کو مسمار کر دوں گا اس لیے میرے مقابلے میں مت آؤ طائف کے لوگ بھی تسلیم ہو گئے انہوں نے اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور ایک قاصد ساتھ دیا راستہ دکھلانے والا ساتھ دیا ابو رغال نامی شخص دیا جو مکت المکرمہ کے راستے جانتا تھا وہ طائف سے اس کے ساتھ روانہ ہوا یہ طائف کی سرزمین کو تسلیم کرا کر مکت المکرمہ کی طرف روانہ ہوا اپنے پورے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا اور سفر کرتا ہوا وادی مینا اور مزدلفہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے وہاں پر پہنچا اور وادی مزدلفہ کے قریب مقام محسر ایک وادی محسر نامی جگہ ہے وہاں جا کر اس نے اپنا پڑاؤ کیا اپنے لشکر کو وہاں جا کر ٹھہرایا اور خطوط اور قاصدوں کے ذریعے سے اس نے مکت المکرمہ کے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ مکہ والو تم بھی میرے سامنے تسلیم ہو جاؤ مجھے بیت اللہ گرانے کی اجازت دے دو تو میں تمہاری جان و مال کو بخش دوں گا مکہ کے لوگوں میں سے بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ تم ہم سے مکد المکرمہ کی گرد و کی جتنی بھی بستیاں ہیں ان میں پیدا ہونے والی کھجور کے باغات اور ان میں پیدا ہونے والی تمام فصلوں کا خراج ہم سے لیتے رہو توان ہم سے لیتے رہو لیکن ہماری سرزمین پر اور مکد المکرمہ پر حملہ مت کرو لیکن اب رہا تو طاقت کے نشہ میں چور تھا پیچھے سے علاقے فتح کرتا ہوا آ رہا تھا اس نے کہا موت یا فتح کے سوا تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے یا تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا میرے سامنے تسلیم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ ارد گرد جو عربوں کے اور مکت المکرمہ کے مسلمانوں کے جانور پھر رہے تھے وہ جانور بھی پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیے مکت المکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلف تھے ان کو جب پتا چلا کہ ابراہ نے جانور پکڑ لیے ہیں وہ اپنے گھر سے مکت المکرمہ سے نکلے ابراہ کے پاس گئے ابراہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا عبد المطلف بہت خوبصورت اور وجاہت والے اونچے لمبے انسان تھے اللہ رب العزت نے بہت روب اور دبدبا دیا تھا بادشاہوں جیسی شان رکھتے تھے ابراہ نے جب ان کو اپنے سامنے آتا ہوا دیکھا بے ساختہ ان سے مروب ہو کر اور ان کی شخصیت سے مروب ہو کر اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ان کے استقبال کے لیے پھر اس کو یاد آیا کہ میں بادشاہ ہوں دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا عبد المطلف سے کہنے لگا آپ مجھ سے کیا مانگتے ہیں انہوں نے کہا میں تجھ سے اپنے جانور مانگنے کے لیے آیا ہوں کہنے لگا میں تو حیران ہو گیا آپ کی بات سن کر کہ آپ اتنے بڑے سردار ہیں آپ آ کر مجھ سے بیت اللہ کی بات کریں گے اپنے گھر کی بات کریں گے اللہ کے گھر کی بات کریں گے لیکن آ کر آپ نے چھوٹی سی بات کر دی اپنے جانور مانگنا شروع کر دیے عبد المطلب نے فرمایا کہنے لگے اب رہا سنو وہ اونٹ اور بکریاں جو تم نے پکڑی ان کا مالک میں ہوں اس لیے میں تو ان کی بات کرتا ہوں اور جس گھر کو تم گرانے کے لیے جا رہے ہو اس گھر کا مالک اللہ ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے اپنے گھر پر حملہ کرنے والوں کو تباہ و برباد کرنا بھی جانتا ہے اس لیے مجھے اس گھر کی فکر نہیں ہے کہ اس گھر کا رکھوالا بہت بڑا ہے جب اس کے مقابلے میں نکلو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے اس لیے میں تو اپنے اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں اب رہا یہ جواب سن کر حیرت زدہ ہو گیا عبد المطلف کو عزت و اکرام کے ساتھ جانور دے کر روانہ کر دیا مکت المکرمہ کی طرف اپنا لشکر لے کر نکلا ہاتھی پر سوار ہو کر نکلا جب تھوڑا سا سفر طے کیا ہاتھی رک کر کھڑا ہو گیا اس لیے کہ قافلے میں جو ایک قیدی تھے عرب کے سردار زون نصر جو قیدی تھے انہوں نے جا کر ہاتھی کے کان میں کہا اے ہاتھی تو جس گھر کی طرف جا رہا ہے وہ گھر اللہ رب العزت کا ہے اللہ کا وہ گھر ہے تو اس کو گرانے کے لیے جائے گا تو پاش پاش ہو جائے گا ذروں میں بکھر جائے گا اس لیے اس گھر کی طرف جانے کی جسارت مت کر ابراہ کو ہاتھی اس لیے لے کر جا رہا تھا کہ بیت اللہ کے ستونوں میں زنجیریں ڈال کر ان زنجیروں کو ان ہاتھیوں کے پاؤں میں باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دے گا بیت اللہ زمین پر زمین بوس ہو جائے گا زمین پر گر جائے گا ہاتھی رک کر کھڑا ہو گیا مارنا شروع کیا ہاتھی کو نیزے مارنا شروع کیے لوہے کے سوئے مارنا شروع کیے لیکن وہ ہاتھی چلنے کا نام نہیں لیتا تھا اس کو یمن کی طرف چلاتے چل پڑتا اس کو روم کی طرف چلاتے چل پڑتا اس کو ایران کی طرف چلاتے چل پڑتا لیکن جب اس کا رخ بیت اللہ کی طرف کرتے وہ زمین پر بیٹھ جاتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیبیہ کے موقع پر جب وہ اتنی زمین پر بیٹھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم سب ہی حاب الفیل کہ اس کو اسی رب نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا جس نے ہاتھی کو چلنے سے روک دیا تھا اسی رب نے میری اونٹنی کو آج روک دیا ہے خیر یہ ہاتھی رک گیا چل نہیں رہا تھا اب رہا اپنا لشکر لے کر نکلا مختلف سمتوں سے نکلا بڑی شان کے ساتھ نکلا اللہ رب العزت نے باہر شعیب جو آج کل جدہ کہلاتا ہے وہاں سے سمندر کے کناروں سے چھوٹے چھوٹے سے پرندے اڑے چڑیوں سے بھی چھوٹے پرندے جن کی چونچیں سرخ رنگ کی تھی اور اللہ رب العزت نے ان کو مسلح کیا ان کے پاس ہتھیار تھے وہ ہتھیار کیا تھے وہ زمین پر چھوٹے چھوٹے ذرے مٹی اور پتھر کے ملے جلے سے جیسا کہ جلی ہوئی مٹی ہوتی ہے جیسا آج کی جلی ہوئی اینٹ کو اگر زمین پر مارے اور اس کے چھوٹے چھوٹے جو ذرے ہوں گے جس ذرے کا کوئی وزن نہیں ہوتا جس ذرے میں کوئی طاقت نہیں ہوتی وہ چھوٹے چھوٹے ذرے ان چڑیوں کا ہتھیار بنے ہر چڑیا کے پاس ہر پرندے کے پاس وہ تین کنکریاں تھی ایک دائیں پنجے میں دوسری بائیں پنجے میں اور تیسری اپنی چونچ میں لیے ہوئے یہ قافلے نکلے ابابیل کی صورت میں قافلوں کی صورت میں غول بن کر یہ چڑیا نکلی اور آ کر انہوں نے اپنی کنکریاں برسانا شروع کی ابراہ کے لشکر پر یہ کنکریاں پڑنے لگی جس شخص کو یہ کنکری لگتی وہ شخص کا جسم گرنے لگ جاتا گلنے اور سڑنے لگ جاتا جس جانور پر لگتی وہ جانور زمین پر ڈھیر ہو جاتا اور ختم ہو جاتا اس طرح ابراہ کا سارا کا سارا لشکر تتر بتر ہو گیا اور زخمی ہو گیا ابراہ خود اس حالت میں نکلا کہ اس کا جسم گل سڑ کے گر رہا تھا اور وہ اسی حالت میں اپنا جسم لے کر بھاگا اور پھر اس کا جسم گرتا چلا گیا اور گوشت ہڈیوں سے علیحدہ ہو کر گرتا چلا گیا اس حالت میں اب رہا ختم ہو گیا مر گیا سیدنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسما فرماتی ہیں ہم نے مکت المکرمہ کی گلیوں میں ان لوگوں کو زخمی حالت میں جلے کٹے وجود لے کر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا جو ابراہ کے لشکر کے ساتھ مکت المکرمہ میں بیت اللہ کو گرانے آئے تھے رب نے ان کو بیکاری بنا دیا مکت المکرمہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے تھے خیرات مانگتے پھرتے تھے اور اسی حالت میں مرتے جا رہے تھے سارا کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا اللہ رب العزت کا کلمہ سچ ہو گیا اللہ کا دین سچ ہو گیا قیامت تک کے ایمان والوں کو بتلا دیا گیا ایمان والو کوئی دنیا کا ظالم آ کر تم سے کہے کہ وہ تمہیں پتھر کے دور میں پھینک دے گا کوئی دنیا کا ظالم آ کر تم سے کہے وہ تمہاری مسجدیں گرا دے گا وہ تمہیں غلام بنا دے گا وہ تمہیں موت میں دھکیل دے گا اس کے سامنے اپنے آپ کو مت جھکانا ایمان والوں اپنے ایمان والوں کو مت بیچنا اپنا ایمان مت بیچنا اپنی مسجدوں پر تالے مت لگانا ظالموں کے ایجنٹ بن کر مسلمانوں کے گلے مت کاٹنا اس لیے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اللہ رب العزت موجود ہے اور وہ اللہ کہتا ہے الم کئی ففا ربو کا بھی اصحاب الفیل ایمان والو جب بھی تمہیں کوئی ڈرائے تو قرآن پاک کی سورت کو پڑھنا الم تر کئی ففا رب او ظالمو او ایمان والو دیکھو الم تر کئی ففال رب کیا حالت کی کیا کیا کیا معاملہ کیا تمہارے رب نے بے دل فیل فیل والوں کے ساتھ ہاتھی والوں کے لشکر کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اللہ رب العزت نے اس لیے دنیا کا کوئی ظالم ہو دنیا کا کوئی جابر ہو دنیا کا کوئی بھی فرون ہو سورہ فیل اس کے لیے کافی ہے ایمان والوں کا ایمان بڑھانے کے لیے الم ترقی ففال ربک کیسا معاملہ کیا کیا تو نے نہ دیکھا کئی ففال ربک کہ کیسا معاملہ کیا تیرے رب نے بے اصحاب فیل ہاتھی والوں کے ساتھ الم یجال کئی دہم فی تدلیل کیا کر نہ دیا تیرے رب نے کئی دہم ان کی تدبیر کو ان کے لشکر کو فی تدلیل بالکل ختم کر دیا گمراہی میں ڈال دیا الم یجال کئی دہم فی تدلیل وارسل علیہم تیرن ابابیل اور اللہ رب العزت نے بھیجے ان پر تیرن پرندے ابابیل غولوں کی شکل میں وارسل علیہم تیرن ابابیل ترمیہم بحجارت جو کہ پھینک رہے تھے بحجارت من سجیل چھوٹے چھوٹے پتھر کنکریوں کی صورت میں ٹھیکریوں کی صورت میں فجعلہم کاسم معقول اور کر دیا تمہارے رب نے ان کو ایسے کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے کھایا ہوا گھاس ہوتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں ویسے تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کو کر دیا یہ پانچ آیات چوبیس الفاظ اور ننانوے حروف پر مشتمل صورت قرآن پاک کی یہ مختصر سی صورت ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی تاریخ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ ادا رب العالمین